اور کوئی بات نہیں بلکہ ان کو اس پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک عذاب سے ڈرانے والا آ گیا پس کافروں نے کہا یہ عجیب بات ہے